سے لے کے تو دس نمبر آئے شمس ضیاء والقمر نورا کہ وہی ہے تو اللہ کی ذات جس میں سورج کو ٹھنڈی روشنی والا سورج کو سخت روشنی والا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی والا نورا مفت رکھوں میں نازیلا لیتا عالم حدی نور تاکہ تم اس کی منزلوں سے بچوں کا شمار اور احساب کا معلوم کر سکو ما خلق اللہ کا بالحق اور یہ سب خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے حق حق کے اوپر پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا کہ وہ لوگ میں ایک حدیث کی سوری ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون کہ رات اور دن کے بدلنے میں جو اختلاف ہے کہ جو ڈفرینس ہے وما خلق الله في السماوات والارض اور جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیے ہیں دلی یہ تقوا کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہماری اور وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے اور حیات دنیا اور وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہیں وطم انو اور اسی میں اطمینان کیے ہوئے ہیں وطم انو بھی ہے اور اسی میں اطمینان کیے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں یکسی اور ان کے ان امار کی وجہ سے ان کا ٹھکانا جہنم ہے ان عامل خاط اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک امال کیے جب بھی ہم بھی مانی اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے تقریبا تختی امن انحر جنت جنات النعیم اور جن کے نیچے بہ رہی ہیں نہریں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات نعمت کے طور پہ عطا کیے ہوئے ہیں دعواہم ہوں سبحانک ہے و تحیم فیہا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھیں گے تو ان کی زبان سے بے قصہ نکلے گا کہ سبحان اللہ و تحفی فیہا سلام اور ان کی آفت کی دعا السلام علیکم ہوگی یا سلام ہوگی وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی تصاویر ہیں اور وہی مسنا کے لائق ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہدیہم ربہم ان کا رب انہیں ہدایت دے گا یا ان کی رہنمائی کرے گا کی ہوئی نہیں ہے انہیں رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے باغات کی طرف ان کے نیچے سے دریا بہتے ہیں نعمتوں والی جنت میں کیونکہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے ساری جی آج آگے پڑھتے ہیں ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا فی تو یعمہون ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی کرے اللہ تعالی للناسی لوگوں کے لیے اشرہ برائی کو جلدی کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی کو یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی بھی جلدی دے دے استعجالہم بالخیری استعجالہم ان کو جلدی دینے کی طرح بالخیری بھلائی یعنی جس طرح اللہ لوگوں کو بھلائی جلدی دے دیتا ہے تو ویسے ہی اگر اللہ تعالی ان کو برائی دے دے جلدی تو لاقوزی یا الہم آ جالحم لاقوزی یا الہم تو البتہ پوری کر دی جائے الہم ان کی طرف آ ان کی مدت فنظر اللہ زینا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں فا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ دینا ان لوگوں کو لا یرجونا لقا جو نہیں یقین رکھتے ہماری ملاقات کا یا جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی فی تغیانی ہم وہ اپنی سرکشی میں یا حیران پھرتے ہیں و ادا اور جب مسل انسان چھوتا ہے انسان کو پہنچتا ہے انسان کو ازرو دکھ یا جب پہنچتی ہے ان انسان کو ازرو تکلیف نقصان دعا نہ وہ بلاتا ہے نہ ہم کو یا پکارتا ہے ہمیں لی جبی ہی پہلو پر اپنے پہلو پر او یا قاعدن بیٹھ کر او قائمن یا کھڑا ہو کر فلما پس جب کشف نہ ہم ہٹا دیتے ہیں انہو اس سے ذراہو اس کی تکلیف کو مرہ تو وہ گزرتا ہے ان گویا کہ لم یدعو نہیں اس نے پکارا نہ ہم کو الا ذرن اس تکلیف میں مساہو جو اس کو پہنچی تھی کزالی کا اسی طرح زینا مزین کیا گیا ہے للمصرفینہ زیادتی کرنے والوں کے لیے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ماں وہ چیز کانو یعملون جو وہ عمل کرتے تھے ولو یعجل اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لناسی لوگوں کے لیے اشرہ برائی کو استعجالہم بالخیری ان کے نیکی کو جلدی طلب کرنے کی طرح <clears throat> لقوزیہ الیہم اجالہم تو ان کے لیے ان کا ان کی مدت پوری کر دی جائے فناظر اللہ پسم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے فی تو یعنی یا وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں وہ ادا مسل انسانہ اور جب چھوتا ہے انسان کو عظر تکلیف انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دکھ پہنچتا ہے دعانا وہ ہم کو پکارتا ہے ہم سے دعا کرتا ہے ہم کو پکارتا ہے لی جنبی ہی پہلو کے بل قائدن یا بیٹھ کر اوقائمن یا کھڑا ہو کر فلما کشفنا انہو ذراہو تو جب ہم دور کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو مر رہا تو چل دیتا ہے ید اونا گویا کہ اس نے نہیں پکارا ہم کو الازر مساح اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی ہو کزالی کا اسی طرح زینا مزین کیا گیا ہے دلمسلقینہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے زیادتی کرنے والوں کے لیے ماں کا یا جو وہ عمل کرتے تھے یہ جی دو آیات یہ آج کا آپ کا سبق ہے تو <clears throat> آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں کل انشاءاللہ شاء اللہ بھائی کی باری ہے سنانے کی یا بھائی کل سنائیں گے تو آج تو ان کا کچھ تھوڑا سا پرابلم بن گیا تھا ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے شاید تو اس وجہ سے نہیں آ سکے انشاءاللہ کل ان سے سنیں گے آج ڈاکٹر صاحب کی باری لگ گئی ہے ماشاءاللہ